الباب الثاني والعشرون ومئة باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لبسه للنساء مردوں کے لیے ریشم کا پہننا اس پر بیٹھنا اور اس کا تکیہ لگانا حرام ہے البتہ عورتوں کے لیے ریشمی لباس پہننا جائز ہے عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة متفق عليه حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم کا لباس مت پہنو اس لیے کہ جو مرد اسے دنیا میں پہنے گا وہ اسے آخرت میں نہیں پہنے گا بخاری و مسلم وعنه رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما يلبس الحرير من لا خلاق له متفق عليه وفي رواية للبخاري من لا خلاق له في الآخرة قوله من لا خلاق له أي لا نصيب له حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ریشم تو وہی پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں بخاری و مسلم اور بخاری کی ایک روایت میں ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة متفق علیہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں ریشم پہنا وہ اسے آخرت میں نہیں پہنے گا کیونکہ اس کی وجہ سے وہ جنت میں نہیں جائے گا بخاری و مسلم وعن علی رضی اللہ عنہ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي رواه أبو داود بإسناد حسن حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ریشم پکڑ کر اسے اپنے دائیں ہاتھ میں رکھا اور سونا پکڑ کر اپنے بائیں ہاتھ میں رکھا پھر فرمایا یہ دونوں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں اسے ابو داود نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے وعن ابی الاشعری رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأوحل لإناثهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح حضرت ابو موسى اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم کا لباس اور سونا میری امت کے مردوں پر حرام اور ان کی عورتوں کے لیے حلال کیا گیا ہے اسے ترمیزی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے وعن حذیفة رضی اللہ عنہ قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه رواه البخاري حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے اور ریشم کا لباس پہننے سے اور اس پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے بخاری